جناب ابن منقدر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضال رضی اللہ عنہ نے معاش سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور اپنے معاملے کی خبر دے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھتر